عطا بن یسار کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور ہر عزو کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا حدیث نمبر 698 مسند احمد